سبق نمبر بارہ والد کے حصوں کی تفصیل اللہ تعالیٰ نورانی علم نصیب فرمائیں اب جو اسباق شروع ہو رہے ہیں یہ بہت ہی آسان ہیں اگر آپ ان کو اچھی طرح یاد کر لیں تو آپ خود میراث تقسیم کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ بارہ قسم کے رشتہ دار زبی الفروز یعنی مقرر حصوں والے کہلاتے ہیں نمبر ایک باپ نمبر دو دادا نمبر تین خاوند نمبر چار ماں شریک بھائی نمبر پانچ ماں نمبر چھ بیوی نمبر سات بیٹی نمبر آٹھ پوتی نمبر نو سگی بہن نمبر دس باپ شریک بہن نمبر گیارہ ماں شریک بہن نمبر بارہ دادی نانی سب سے پہلے ہم باپ کا مسئلہ سمجھیں گے اگر کسی مرد یا عورت کا انتقال ہو جائے اور اس کا والد زندہ ہو تو اسے میراث میں سے ضرور حصہ ملتا ہے اب اس کی تین صورتیں ہیں نمبر ایک اگر میت کی مذکر یعنی نرینہ اولاد مثلا بیٹا پوتا موجود ہو تو میت کے والد کو اس کی میراث کا چھٹا حصہ ملے گا مثلا کسی نے اپنی میراث میں کل تیس ہزار روپے چھوڑے اور اس کے بیٹے یا پوتے ایک یا زیادہ موجود ہیں اور والد بھی زندہ ہے تو والد کو سارے مال کا چھٹا حصہ ملے گا یعنی پانچ ہزار روپے نمبر دو اگر میت کی مذکر اولاد نہ ہو لیکن منس زنانہ اولاد موجود ہو جیسے بیٹی پوتی تو والد کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور تمام زبی الفروض رشتہ داروں کے حصے دینے کے بعد کچھ مال بچ گیا تو وہ بھی والد کو مل جائے گا نمبر تین اگر میت کی کوئی اولاد ہی نہ ہو صرف اس کا والد زندہ ہو تو والد عصبہ بن جائے گا یعنی سارے مال کا وارث یہ اس صورت میں ہوگا جب میت کا کوئی بھی ضوی الفروض رشتہ دار موجود نہ ہو لیکن اگر میت کی اولاد تو نہیں ہے مگر اس کا کوئی اور زویل الفروض رشتہ دار موجود ہے تو اس رشتہ دار کا حصہ نکال کر باقی سارا مال والد کو مل جائے گا مثلا ایک شخص نے میراث میں کل چالیس ہزار روپے چھوڑے اور اس کے زویل الفروض رشتہ داروں میں سے صرف والد موجود ہے تو یہ ساری رقم والد کو مل جائے گی اور اگر اس کے زبی الفروز میں سے بیوی بھی موجود ہے تو بیوی کا حصہ نکال کر باقی سارا والد کو مل جائے گا بیوی کو اس صورت میں چوتھا حصہ یعنی چالیس میں سے دس ہزار ملیں گے اور والد کو باقی سارے تیس ہزار خلاصہ یہ کہ جس میت کا والد زندہ ہو اور اس میت کی نرینہ اولاد بھی ہو تو والد کو چھٹا حصہ اگر صرف معنس اولاد ہو تو والد کو چھٹا حصہ اور زویل فروز سے بچا ہوا مال اور اگر میت کی اولاد نہ ہو تو والد عصبہ بن جائے گا ساری میراث کا مالک یا زویل فروض سے بچی ہوئی میراث کا مالک